قتل بالحق اور قتل بغیر حق کا فرق قتل بغیر حق کی ایسی سخت ممانعت اور قتل بالحق کی ایسی سخت کر کے شریعت الہیہ نے افراد اور اور تفرید کی کی کی کی دو راہوں کے درمیان عدل توسط سیدھی راہ طرف ہماری رہنمائی ہے ایک طرف وہ مصرف اور حد سے تجاوز کرنے والا گروہ ہے جو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا اور اپنی نفسانی خواہشات پر اسے قربان کر دینا جائز سمجھتا ہے دوسری طرف وہ غلط فہم اور غلط گروہ ہے جو خون کے تقدس اور ابدی حرمت کا قائل ہے اور کسی حال میں بھی اسے بہانہ جائز نہیں سمجھتا اسلامی شریعت نے ان دونوں غلط خیالوں کی تردید کر دی اور اس نے بتایا کہ نفس انسانی کی حرمت نہ تو کعبہ یا ماں بہن کی حرمت کی طرح ابدی ہے کہ کسی طرح حلت سے بدل ہی نہ سکے اور نہ اس کی قیمت اس قدر کم ہے کہ نفسانی جذبات کی تسکین کی خاطر اسے ہلاک کر دینا جائز ہو ایک طرف اس نے بتایا کہ انسان کی جان اس لیے نہیں ہے کہ تفریح تباہ کے لیے اس کے کا تماشا دیکھا جائے اس کو جلا کر یا عقوبتیں دے کر لطف اٹھایا جائے اس کو شخصی خواہشات کی راہ میں حائل دیکھ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے یا بے اصل توہمات اور غلط رسموں کی قربان گاہ پر اس کی بھینٹ چڑھا دی جائے ایسی ناپاک اغراض کے لیے اس کا خون بہانا یقیناً حرام اور سخت معصیت ہے دوسری طرف اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک چیز انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور وہ حق ہے وہ جب اس کے خون کا مطالبہ کرے تو اسے بہانا نہ صرف جائز بلکہ فرض ہے اور اس کو نہ بہانا اول درجے کی معصیت ہے انسان جب تک حق کا احترام کرتا ہے اس کا خون واجب الاحترام رہتا ہے مگر جب وہ سرکشی اختیار کر کے حق پر دست درازی کرتا ہے تو اپنے خون کی قیمت خود کھو دیتا ہے پھر اس کے خون کی قیمت اتنی بھی نہیں رہتی جتنی پانی کی ہوتی ہے